سیدہ ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں چلتے جس میں کتا ہو یا گھنٹی کی آواز ہو حدیث نمبر بائیس سو ستاسی مسنط احمد